السلام علیکم کیسے ہیں آپ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر تھا اس میں ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کی بات کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایونٹ ہینڈلرس کیا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں اور ان سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بعض ہم نے چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی لکھے تھے جن میں ہم نے ان ایونٹ ہینڈلرس کو یوز کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کی تھی ایونٹ ہینڈلنگ کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ بعض ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کیچ کیا جائے سب سے پہلے ان کو کیپچر کیا جائے اور پھر جیسے وہ ایونٹس ہوں اس کے مطابق اس کی ایک رسپانس دی جائے تو سسٹم جو ہے آپ کا کمپیوٹر سسٹم وہ ایونٹس کو کیچ کرتا ہے اور وہ پھر پروگرام کے حوالے کرتا ہے پروگرام جو ہے پھر اس کو رسپونڈ کرتا ہے ایونٹس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ایسے ایونٹ جو یوزر کی طرف سے آتے ہیں آپ نے ماؤس کو ادھر سے ادھر ہلایا آپ نے کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کیا اور دوسری ٹائپ کے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر خود جنریٹ کرتا ہے عموماً کمپیوٹر کا کلاک ان ایونٹس کو جنریٹ کرتا ہے لیکن ہم نے ان ایونٹس کی کوئی بات نہیں کی تھی ان ایونٹس کو ہینڈل کر کے ہم نے نہیں دیکھا تھا پچھلی دفعہ ہم نے صرف اور صرف یوزر ایونٹس کی بات کی تھی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے پروگرام جو یہی کریں یعنی ایونٹس کو کیپچر کریں اور پھر رسپونڈ کریں انہیں ہم ایونٹ ڈریون پروگرامس کہتے ہیں اور جاوا اسکرپٹ جو ہے خاص طور پہ ایسے ہی پروگرام لکھنے کے لیے بنائی گئی ہے جاوا اسکرپٹ میں ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جو آپ کا ویب پیج ہے اس کا جو باڈی والا پورشن ہے وہاں پہ آپ اے سی ٹیگز کے اندر ایونٹ ہینڈلرز ڈال سکتے ہیں اور اسی ایونٹ ہینڈلر کے سامنے آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ایونٹ ہو تو اس کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے یہ ایک لحاظ سے آپ ایچ ٹی ایم ایل جو لکھ رہے ہیں اس کے اندر ہی جاوا اسکرپٹ تھوڑی تھوڑی جاوا اسکرپٹ کو امبیڈ کرتے جاتے ہیں وہیں پہ آپ ایونٹ ہینڈلر کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو رسپانس کیا دینی ہے دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایونٹ کو کیپچر تو کریں H T M L page کی باڈی پورشن میں لیکن وہاں سے پھر آپ ریڈائریکٹ کر دیں اور کہیں کہ جناب وہ جاوا اسکرپٹ ایک جگہ میں لکھی ہوئی ہے اب ان چیزوں کو جا کے آپ ایگزیکیوٹ کریں تو دو طریقے ایک ایک ایک ہی لائن میں آپ سارے سارے کے لکھ دیتے ہیں ایونٹ کو کیپچر بھی کرتے ہیں اس کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں دوسرے میں آپ ایونٹ کو کیپچر کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو ریڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ بھی اب فلانا فنکشن جا کے آپ چلائیں وہ رسپونڈ کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے تو یہ دونوں طریقے جو ہیں ان میں سے پہلا طریقہ ذرا ایسے موقعوں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے بس چھوٹی سی کوئی رسپانس دینی ہو اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے ذرا ڈیٹیلڈ ذرا کمپلیکیٹڈ سی رسپانس دینی ہو تو وہاں پہ دوسرا طریقہ یوز کیا جاتا ہے تو پہلے طریقے میں سب سے پہلے تو آپ ایونٹ ہینڈلر کا آئیڈینٹیفائر لکھتے ہیں اس کے بعد ایک ایکول سائن لگاتے ہیں اور پھر ایک اسٹرنگ کی صورت میں یعنی کوٹس کے بیچ میں آپ رسپانس لکھ دیتے ہیں اگر آپ نے دوسرا طریقہ استعمال کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری رسپانس لکھیں آپ کسی فنکشن کا نام وہاں پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہی وہ ایونٹ ہو تو پروگرام جو ہے اس فنکشن کی طرف ری ڈائریکٹ ہو جائے تو سوفسٹیکیٹڈ ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے عموماً یہ فنکشنز والا طریقہ ہی یوز کیا جاتا ہے عام کو چھوٹا سا کام کرنا اس کے لیے ون لائنر سے کام چل جاتا ہے تو جناب گائیڈنس میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ون لائنر نہ یوز کریں ہمیشہ فنکشنز کی مدد سے ہی کام لیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت مختصر سی بہت چھوٹی سی رسپانس دینی ہوتی ہے ایونٹ کی صورت میں تو پھر ٹھیک ہے یہ ون لائنر آپ یوز کر لیں پچھلی دفعہ ہم نے خاص طور پہ چند ایونٹ ہینڈلرس کا تذکرہ کیا تھا جس میں سے پہلا تو جو تھا وہ آن فوکس تھا اور دوسرا آن بلر تھا آن فوکس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ونڈو فوکس ریسیو کرتی ہے جب بھی یا جب بھی کوئی کسی فارم کا ایلیمنٹ فوکس ریسیو کرتا ہے تو یہ آن فوکس کا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے آن بلر اس کا الٹا ہے کہ جب بھی ہم کسی ونڈو سے فوکس ہٹاتے ہیں یعنی کہیں اور جاتے ہیں یا پھر کسی فارم ایلیمنٹ سے فوکس ہٹاتے ہیں یعنی کہیں اور جاتے ہیں تو یہ آن بلر کا ایونٹ جو ہے یہ فائر ہو جاتا ہے ایک اور ایونٹ ہینڈلر جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا آن لوڈ کا اور اس کے ساتھ ہی آن ان لوڈ کا یعنی جب بھی کوئی پیج یعنی کوئی ڈاکیومنٹ ایک ونڈو میں لوڈ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ آن لوڈ کا ایونٹ فائر ہو گیا اور جب ہم اس ڈاکیومنٹ سے کسی اور ڈاکیومنٹ میں جاتے ہیں تو آن ان لوڈ کا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ فائر ہو جاتا ہے ایونٹ ہینڈلرس کے سینٹیکس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایچ ٹی ایل میں تو آپ جیسے مرضی لکھیں اگر آپ نے آن لوڈ لکھنا ہے جیسی مرضی اس کی کیپٹلائزیشن کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ پہلے دو لیٹرز یعنی او این جو ہے اس کو اسمال میں اس کے بعد ایل کو کیپٹل میں اور باقی جتنے لیٹرز ہیں ان کو اسمال کے اس میں لکھا جاتا ہے لیکن یہ صرف ایک کنونشن ہی ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ویئر اگر آپ نے ایونٹ ہینڈلرس جاواسکرپٹ میں یوز کرنے ہو جو بعض اوقات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ کو جاوا اسکرپٹ کا اسٹرکٹ جو کیس سینسٹیوٹی ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ سارے کے سارے جو کسی بھی ایونٹ ہینڈلرس کے نام میں لیٹرز ہیں ان کو اسمال کیس میں لکھنا پڑتا ہے تو دوبارہ ایچ ٹی ایم ایل جو ہے اس میں اٹ ڈزن ریلی میٹر لیکن ایک کنونشن ہے اسے آپ یوز کریں تو بہتر ہے اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ میں اسے یوز کرنا ہے ایونٹ ہینڈلرس کو تو وہاں پہ انہیں آل اسمال لیٹرز میں لکھنا پڑتا ہے تو جناب یہ تو تھی پچھلی دفعہ کی بات یعنی ایونٹ ہینڈلرز کی بات آج ہم جاوا اسکرپٹ میں کچھ میتھمیٹکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ کے میتھمیٹیکل فنکشنز کے بارے میں آج ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے ہم کریں گے یہ کہ سب سے پہلے تو یہ جو میتھ آبجیکٹ ہے جاوا اسکرپٹ کا اس کو انٹروڈیوس کریں گے اور پھر اسی آبجیکٹ کی مختلف پراپرٹیز جو ہیں اور مختلف میتھڈ جو ہیں ان کو یوز کر کے ہم کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلم جو ہیں انہیں سالو کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ ڈیٹیلز میں جائیں ہم ذرا یہ جو ٹریگنومیٹری میں سائن کا فنکشن ہے اس کو جاوا سکٹ کے ذریعے پلاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلی دشواری جو آتی ہے وہ یہی بھئی جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ گرافکس کو تو سپورٹ نہیں کرتی اسکرپٹ میں ایسی کوئی کمانڈ نہیں کمانڈس نہیں ہیں جس کے ذریعے مختلف طرح کی لائنیں ڈرا کر سکیں یا کروز ڈرا کر سکیں یا اسکوئرز یا سرکلس یا ایسی کوئی چیز کر سکیں it's just not possible the only thing you could do is کہ کچھ کروڈ سی آپ گرافکس بنا سکتے ہیں کہ مختلف طرح کے ٹیکسٹ کیریکٹرس کو ایک خاص طریقے سے لکھ کے شاید آپ کو ایک گرافک کا آئیڈیا سا اپنے یوزر کو دینے کا موقع مل جائے یا پھر یہ کہ ٹیبلز کو میں رنگ برنگی چیزیں ڈال کے آپ چھوٹی سی کوئی گرافکس ہی بنا کے دکھا سکتے ہیں لیکن انہیرنٹلی جاوا اسکرپٹ کے بارے میں یہ اس میں ایک کمی ہے سمجھ لیں کہ یہ گرافکس کو سپورٹ نہیں کرتی اس کے ذریعے آپ گرافکس ڈرا نہیں کر سکتے آپ امیجز وغیرہ کہیں اور سے لے کے ان کو تو ڈسپلے کر سکتے ہیں لیکن اس کے ذریعے آپ گرافس یا گرافکس بنا نہیں سکتے تو ہم نے بنانی تو ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ جو کروڈ سی ایک گرافک بنائیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ جو خوبصورت کمانڈ باقی لینگویجز میں موجود ہیں ہم ایسا کریں گے کہ مختلف یہ جو کیریکٹرز ہیں ان کو اس طرح اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں لگے ایسے کہ ایک سائن ویو ڈرا ہوئی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں سب سے بڑی پرابلم جو ہوگی وہ یہ that is in like other languages you can not put a character anywhere on the screen آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ فلانے کوآڈینیٹس پہ ایک ایکس لکھ دو اور فلانے کوآڈینیٹس میں ایک ایک ایک اور ایکس لکھ دو جاب اسکرپٹ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو جس طرح عام ٹیکسٹ لکھتے ہیں اسی طرح لکھنا پڑے گا کہ پہلے پہلی رو رکھیں پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی سو رو بائی رو آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ جو سائن ویو ہم ڈرا کر رہے ہیں اس پہ کیا اثر پڑتا ہے اس پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سائن ویو کو یوں کر کے ڈرا کریں ہم اسے یوں یوں یوں یعنی اس کے مختلف ڈاٹس جو ہر رو میں آ رہے ہیں ان کو ڈرا کریں گے سب سے پہلے ہم ٹاپ رو ڈرا کریں گے اس کے بعد اس سے اگلی اس سے اگلی اس سے اگلی تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ایک وہ کوہان سی بنے گی اور وہ پھر نیچے آتی جائے گی پھر آپ دیکھیں گے پورے کا پورا سائن ویو کا سائیکل جو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آئیے سب سے پہلے یہ جو پلاٹ میں نے بنایا یہ کروڈ سی گرافکس کر کے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاصا ایک کروڈ سا پلاٹ ہے خاصا گرینی سا پلاٹ ہے لیکن یو نو اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہاں it looks like a sine wave so crude graphic but still useful اس میں اس وقت آپ کو پوری کی پوری گرافک تو نظر آ رہی ہے پوری کی پوری سائن ویو تو نظر آ رہی ہے لیکن جب میں اس کو پلاٹ کیا تھا تو مختلف جب میں روز لکھ رہا تھا تو ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا ذرا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی جو میں رو لکھی تھی وہ کچھ اس طرح نظر آتی تھی یعنی شروع میں تو ایک بار سا بنا ہوا تھا یعنی وہ جو ہم اپنا ایکسس وائی ایکسس ڈرا کرنا چاہتے ہیں اس کا شروع کا حصہ اور اس کے علاوہ یہ جو سائن ویو کی اوپر جا کے نائنٹی ڈگری کے قریب جو میکس سا بنتا ہے نا وہ ہم نے ڈرا کیا اس سے اگلی لائن ڈرا کی تو تھوڑی سی اور ڈیٹیل آئی اب تھوڑی سی کوہان سی بن گئی ہے تھوڑا سا وائی وائی ایکسس کا جو ہم نے تھوڑا سا اور حصہ نظر آنا شروع ہو گیا پھر تھوڑا سا اور اور پھر تھوڑا سا اور اور اس طرح کر کر کے اس طرح روز میں اس چیز کو ڈرا کر کر کے ہماری پوری کی پوری گرافک بن گئی تھی تو جناب this is the problem that you want to solve now کہ ہم سائن ویو کا ایک پورے کا پورا پہلا سائیکل جو ہے زیرو سے لے کے 360 ڈگریز یا پھر زیرو سے لے کے ٹو پائی ریڈینس تک پورے کا پورا سائیکل جو ہے اسے ڈرا کرنا چاہتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی وتھ اور اس کی ہائٹ کو کنٹرول کر سکیں یعنی جتنی بھی ہم ہائٹ کا سائن ویو بنانا چاہیں وہ ہم پروگرام کو بتا سکیں وہ بنا دیں یا پھر جتنی بھی وتھ کی سائن ویو ہم بنانا چاہیں وہ بھی ہم پروگرام کو بتا دیں وہ بھی اسے کر دیں تو اس سلسلے میں جو پروگرام ہم نے لکھا وہ کچھ اس طرح نظر آتا تھا شروع میں تو وہی ٹی ون والی چیزیں ہیں اور پھر ہیڈ پورشن میں ہمارا ایک اسکرپٹ ہے جس میں ایک فنکشن ہے پلاٹ سائن اور یہ فنکشن کہاں پہ کال ہوتا ہے یہ کال ہوتا ہے اس ویب پیج کی باڈی پورشن میں تو باڈی پورشن میں میں نے ایک ایونٹ ہینڈل ڈال دیا ہے کہ آن لوڈ پلاٹ سائن کہ جو ہی یہ پیج لوڈ ہو تو آپ نے یہ پلاٹ سائن والا فنکشن جو ہے اس کو چلا دینا ہے تو اب ہم ذرا اس پلاٹ سائن فنکشن کو ایک نظر دیکھتے ہیں اس فنکشن میں پہلی لائن میں تو وہی کہ ہم نے فنکشن لکھا ہوا ہے فنکشن کا آئیڈینٹیفائر لکھا ہوا ہے اس کے بعد دو پیرنتھس ڈالے ہوئے ہیں اور پھر کرلی بریسز کو اوپن کیا ہوا ہے اور اس کے بعد فنکشن کی ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو ہم نے لکھا ہے پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں تو ہم نے تین ویریبل ڈیفائن کیے ہیں ایک ہائٹ کا ایک ویڈ کا اور ایک رو نمبر کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام کو اتنے خوبصورت نہیں ہے ایچ ٹی کے بجائے مجھے ہائٹ ہی یوز کرنا چاہیے تھا ڈبلو ڈی کی بجائے مجھے وتھ یوز کرنا چاہیے تھا اور رو این کی بجائے مجھے رو نمبر اور something close to that لکھنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اتنے لمبے لمبے ویریبل نیمس لکھنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے وہ اسکرین پہ صحیح طریقے سے فٹ نہ آئے تو صرف اس وجہ سے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے نام رکھے ہیں لیکن جب میں ایکچوئل پروگرامنگ کرتا ہوں تو میں ایسے نام یوز نہیں کرتا میں ذرا ڈسکرپٹیو ذرا لمبے نام یوز کرتا ہوں تو جناب یہ تین ویریبل جو ہیں ان کے بعد ہم نے ہائٹ اور ویڈھ جو ہے اس کو انیشلائز کیا ہم نے کہا ہے کہ جناب ہائٹ جو ہے وہ ففٹین ہونی چاہیے ففٹین کے بجائے میں کوئی بھی نمبر وہاں پہ لکھ سکتا تھا لیکن اس ہائٹ سے کیا مراد ہے یہ ہائٹ جو ہے یہ جو ہاف سائیکل ہے اس کی ہائٹ ہے دیکھے نا ویو جاتی ہے یوں کر کے اور پھر نیچے جاتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیرو سے لے کے میکس تک جتنی گئی ہے نا وہ ففٹین ہونی چاہیے اور اس کے بعد زیرو سے آپ ففٹین پہ جائیں پھر زیرو پہ آئیں اور پھر نیگیٹو ففٹین پہ جائیں تو یہ ایچ ٹی جو یہاں پہ ویریبل ہائٹ کا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سائن ویو کا ہاف سائیکل ہے اس کی ہائٹ کتنی ہوگی دوسری چیز جو ہے کہ ہم نے اس کی وٹس بتائی ہوئی ہے کہ اس کی وٹس جو ہوگی وہ نائنٹی کیریکٹرز کی ہوگی نائنٹی کیریکٹر میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ اتنے تقریباً میری اسکرین پہ فٹ آ رہے تھے اگر میں نائنٹی سے زیادہ جاتا تو شاید وہ صحیح طریقے سے پورے کا پورے جو فل سائیکل ہم سائن ویو کا دکھانا چاہتے ہیں وہ نظر نہ آئے اس سے میں چھوٹا بھی کر سکتا تھا لیکن وہ پھر تصویر کچھ زیادہ ہی ڈسٹارٹیڈ زیادہ ہی گرینی ہو رہی تھی تو اس لیے میں نہیں کیا تو نائنٹی وہ something which fit on my screen تو میں نے اس لیے اس کو نائنٹی رکھا ہوا لیکن یہ پروگرام میں لکھا ہوا ہے اگر نائنٹی جب میں ایٹی کرنا چاہوں تو all I have to do is change one value over here بجائے نائنٹی کے میں یہاں پہ ایٹی لکھ دوں گا تو میرا کام ایٹی کے لحاظ سے ہونا شروع ہو جائے گا تو جناب ویریبلس ہو گئے اس کے بعد دو ویریبلس کو میں نے انیشلائز کر دیا اس کے بعد میں نے ہیڈنگ لکھی تو میں نے کہا ڈاکیومنٹ رائٹ اور اس کے بعد میں نے ایک ہیڈنگ لکھی ایچ ون والی اور اس میں میں نے آئی میڈ کہ ہیڈنگ میں نظر اگر وہ نارمل طریقہ جو ہے لیفٹ جسٹیفائی ہیڈنگ نظر آتی تو شاید اتنی خوبصورت نہ لگتی اس کے بعد ایک فور لوپ شروع ہوتا ہے یہ فور لوپ شروع ہوتا ہے اور اس میں جو لوپ کا ویریبل ہے وہ رو نمبر ہے ہم کہتے ہیں کہ row number start at height یعنی row number fifteen and it goes until row number becomes minus fifteen یعنی یہ لوپ جو ہے اس میں رول نمبر کی ویلو 15 سے مائنس تک ویری کرے گی اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم 15 سے مائنس کی طرف جا رہے ہیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے جو آپریشن ہم کریں گے رول نمبر پہ وہ انکریمنٹ کا نہیں ہوگا جو اومن فار لوپس میں ہوا کرتا ہے وہ ڈیکریمنٹ کا ہوگا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ row number is equal to row number minus one تو ہر اٹریشن کے بعد میں رول نمبر جو ہے وہ ایک گھٹا دوں گا تو یہ تو ہمارا فار لوپ ہو گیا کہ ہم نے اس فور لوپ کو کتنا ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کو ہم نے اکتیس دفعہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے کیونکہ ہائٹ 15 ہے وہاں سے ہم نیگیٹو 15 کی طرف جا رہے ہیں اور بیچ میں زیرو بھی ہے تو ٹوٹل اکتیس دفعہ یہ فور لوپ ایگزیکیوٹ ہوگا اور اس فور لوپ میں ہم کر کے رہے ہیں اس فور لوپ میں ہم ایک اور فنکشن کال کر رہے ہیں یہ فنکشن کیا کرتا ہے یہ ایک وقت میں صرف ایک رو جو ہے فنکشن کی اسے ڈرا کرتا ہے تو یہ فنکشن پلاٹ رو جو ہے اس کو آپ تین پیسز آف انفارمیشن دیتے ہیں تین ڈیٹا دیتے ہیں پہلے تو آپ اسے بتاتے ہیں رو نمبر کہ بھائی اب آپ نے رو ڈرا کرنی ہے تو کون سی رو ڈرا کرنی fifteenth fourteenth zeroth minus fifteenth کون سی رو ڈرا کرنی ایک چیز دوسرے یہ آپ اسے بتاتے ہیں کہ ہائٹ جو ہے نا پوری کی پوری اس پلاٹ کی وہ کیا ہے اور تیسرے یہ کہ اس پلاٹ کی وتھ کتنی ہے تو یہ تین چیزیں آپ اسے دیتے ہیں اور یہ پھر رو کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس کو پلاٹ کرتا ہے آپ کے لیے تو اس فنکشن کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں یہ ذرا پہلے والے کی نسبت تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کو ہم تین حصوں میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر والے حصے کو دیکھ لیں اوپر والے حصے میں سب سے پہلے تو ہم فنکشن کو کی ڈیفینیشن کرتے ہیں فنکشن کا کی ورڈ دیتے ہیں پھر اس فنکشن کا نام لکھتے ہیں اس کے بعد جو تین آرگیومنٹس اس کو مل رہے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں اور اس کے بعد کرلی بریسز کے ذریعے ہم فنکشن کی ڈیفینیشن اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو کچھ ویریبلس ایک ویریبل ہے سیٹا یعنی جو اینگل ہوگا جس کا ہم سائن نکالیں گے اور پھر اسے پلاٹ کریں گے دوسرا ہے رو ای e، یعنی رو ایلیمنٹ اگین یہاں پہ میں نے اسے مختصر کر کے لکھا کیونکہ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن جب آپ ایکچوئل پروگرام کریں تو رو ای e کی بجائے ذرا کوئی بہتر نام فار ایگزامپل رو ایلیمنٹ اگر لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو رو ای e کیا ہے یہ جو ٹوٹل رو ہے نا جس کی ویٹ ہم نے نائنٹی رکھی ہے اس کا ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ رو ای ہے یعنی وہ رو کا ایلیمنٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک ارے ڈیفائن کیا ہے جس کا ہم نے نام رو لکھا ہے تو یہ جو فنکشن چلتا ہے تو یہی کرتا ہے کہ پوری کی پوری رو جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے اس کے بعد اسے پلاٹ کرتا ہے تو پہلے اس یہ فنکشن جو ہے پوری کی پوری رو کو کیلکولیٹ کرے گا کہ اس رو میں کون کون سا وائٹ ایریا ہے اور کہاں کہاں سائن کا فنکشن نظر آنا چاہیے تو اس رو میں جس کی وٹس ہم نے اس وقت بتائی ہوئی ہے کہ وہ نائنٹی ہے تو اس پوری کی پوری رو جو ہے اس کو ہم پہلے کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے ہم پلاٹ کریں گے اس فنکشن کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں ذرا تھوڑی سی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں we start with a for loop اس فار لوپ کا ویریبل جو ہے وہ رو ایلیمنٹ ہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ زیرو سے شروع کریں اور وٹ تک جائیں یعنی زیرو سے نائنٹی تک آپ نے جانا ہے اور اس بیچ میں آپ نے انکریمنٹ کرتے جانا ہے تو zero one two three four five six seven eight up to ninety آپ نے جانا ہے دوسری لائن میں ہم تھیٹا کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے سائن پلاٹ کرنا ہے تو وہ کس کس ویلو کا سائن ہم نے پلاٹ کرنا ہے اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے two times math math dot dot pi pi یہ کیوں ایسا ہے اس کا ہم تھوڑی دیر میں بتائیں گے لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ میتھ ڈاٹ پائی جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پائی کو 3.14159 کو two times math dot pi times row E divide by the bits اس طرح ہم اپنا اینگل کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں ذرا کچھ ویلوز پلگ ان کر کے دیکھیں تو شاید آپ کو ذرا بہتر اندازہ ہو جائے فرض کریں کہ ہم یہ جو رو ہے اس کے مڈل میں ہے ٹھیک ہے رو میں ٹوٹل نائنٹی ایلیمنٹس ہیں مڈل میں تقریباً ہم فورٹی فائیو بیٹھے ہیں تو رو ای اوور بٹس کتنا بنا فورٹی فائیو اور نائنٹی کتنا بنا one half one half times two pi کتنا بنا پائی تو یعنی جب ہم مڈل میں بیٹھے ہیں تو اینگل کی کیا ویلو ہے اینگل کی ویلو ہے پائے بالکل دیکھیں نا جب آپ پوری کی پوری سائن ویو ڈرا کر رہے ہیں اس کا پہلے والا جو پورے کا پورا سائیکل ڈرا کر رہے ہیں تو وہ سائیکل جاتا ہے from zero to three sixty degrees یا پھر ریڈینس میں it goes from zero to two pi تو ظاہر اگر مڈل میں بیٹھے ہیں تو آپ پائی ریڈینس میں بیٹھے ہیں رائٹ تو یہ جو تھیٹا ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں we are calculating this theta as a function of row element یعنی یہ جو رو ہے نا جس میں اسی elements sorry uh, ninety elements ہیں اس کے ہر ایلیمنٹ کے لیے ہم نے تھیٹا سب سے پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے اور پھر اس کا ہم نے سائن کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس سے اگلی جو لائن ہے اس میں ہم وہ سائن فنکشن کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ سائن فنکشن جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ کمپلیکس ہی ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اف اور اس کے بعد ہم کچھ کرتے ہیں تو پہلے جو کچھ کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں پھر بتائیں گے کہ اف کا یہاں پہ کیا مقصد ہے سب سے پہلے تو یہ جو اینگل ہم نے دیکھا تھا تھیٹا اس کا ہم سائن لیتے ہیں اور اس کا طریقہ جاوا اسکرپٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ لکھیں math dot sine where M is capital math dot sine اور اس کے بعد ہم بریکٹ میں تھیٹا لکھ دیں تو اس طرح جاوا اسکرپٹ کسی اینگل کا جو کہ اسے ریڈینس میں دیا گیا ہو اس کا سائن کیلکولیٹ کرتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سائن کو ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیے ہم نے پلاٹ کرنا ہے مائنس ففٹین سے ففٹین تک تک سائن فنکشن جاتا ہے مائنس ون ون سے تو اس کو ہم نے اسکیل کیا اس لیے ہم نے اس کو ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیا جس کی کرنٹلی ویلو ففٹین ہے تو بجائے آپ کی چھوٹی سی ایک سائن ویو بنے آپ کی سائن ویو بڑی سی بنے گی instead of going from minus one to one it will go from minus fifteen to 15 تو یہ ایس ٹیز ہم نے ملٹیپلائی اس کو اسکیل کرنے کے لیے اس کو بڑا کرنے کے لیے اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کیا ہے دوسری بات کہ ہم یہ جو اب جواب آیا اس کو ہم راؤنڈ کر رہے ہیں میتھ ڈاٹ راؤنڈ کا میتھڈ یوز کر کے ہم جو بھی یہ ہائٹ ٹائم جو سائن آئے سائن آف تھیٹا تھا اس کو ہم راؤنڈ کر رہے ہیں اسی کی وجہ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ جہاں جہاں اسکرین پہ ہم کچھ ڈرا کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کی کوآڈینیٹس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ انٹیجرز میں ہی ہوں گے وہ ہول نمبرز ہی ہوں گے وہ فریکشنل تو نہیں ہو سکتا اور آپ کو پتا ہے کہ سائن فنکشن جو ہے چاہے آپ اسے جس مرضی سے ملٹیپلائی کر لیں وہ جواب تو آپ کو اکثر اوقات فریکشنل نمبر کی صورت نہیں دے گا تو ہم یہاں یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی فریکشنل نمبر ہمیں ملتا ہے اس کا کلوزسٹ جو انٹیجر ہے ہم اس کو اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں فار ایگزامپل یہ جو height time sine of theta ہمیں فائیو دیتا ہے تو فائیو تو کوئی جگہ نہیں بنتی یا سکس ہو یا فائیو ہو تو 5.7 جو ہے 6 کے زیادہ قریب ہے تو اس لیے ہم یہ میتھ ڈاٹ راؤنڈ کا فنکشن لگاتے ہیں یہاں پہ جو کہ 5.7 کو 6 میں کنورٹ کر دیتا ہے اسی طرح وہ 4.5 کو 5 میں کنورٹ کر دیتا ہے 0.3 کو 0 میں کنورٹ کر دیتا ہے تو جناب ہم نے میتھ ڈاٹ راؤنڈ کیا کس چیز کو وہ جو ہم نے سائن ویو لی تھی اور اس کو ہم نے ایچ ٹی سے ملٹیپلائی کیا تو سب سے پہلے تو ہم سائن نکالتے ہیں تھیٹا کا پھر اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بڑی انٹرسٹنگ چیز کر رہے ہیں یعنی وہ جو بھی نمبر ہمارے پاس آیا اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کرنٹ رو سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر row number is equal to یہ جو بھی میں نے چیز کیلکولیٹ کی ہے تب ہم کہیں گے کہ ہماری رو جو ہے اس اس میں پوائنٹ پہ یہ یہ ایک بنا دیں اگر اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو ہم نے وہاں کچھ نہیں کرنا وہاں پہ ہم نے صرف ایک اسپیس لگا دینی ہے تو یہ جو ampersand N B S P لکھا ہوا ہے یہ وہاں پہ ایک اسپیس ڈال دیتا ہے تو ون آف ٹو تھنگس کرتا ہے یہ جو ہمارا رو کا ارے تھا نا اس میں اس خاص مقام پہ یا تو وہ یہ اسٹار سے ڈال دیتا ہے یا پھر ایک اسپیس وہاں پہ ڈال دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے فرض کر لیتے ہیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہمارا تھیٹا جو تھا اس کی ویلیو تھی پائے اور ٹو تھی اس کی ویلیو ٹھیک ہے یعنی we are quarter of the way in that full cycle ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو جناب پائی اوور ٹو تھی اس کا ہم نے سائن لیا جواب کیا sine of pi over two is one اس کو ہم نے ملٹی پلائی کیا جواب کیا آیا ففٹین ففٹین کو ہم نے راؤنڈ کیا ففٹین پہلے انٹیجر ہے اس کو آپ کیا خاک راؤنڈ کریں گے تو جواب کیا آئے گا ففٹین ہی آئے گا تو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں if row number is equal to fifteen تب وہاں پہ لگا دیں ورنہ وہاں پہ اسپیس لگا دیں یعنی if row is equal to fifteen تب جا کے وہاں پہ اسٹار لگائے ورنہ نہ لگائے آپ کو پتا ہے کہ یہ رو ففٹین جو ہے ہائیسٹ آپ کی رو ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاور ٹو پہ سائن کی ویلو بھی ہائیسٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو وہ اسٹار لگے گا کیونکہ یہ جہاں پہ اینگل پاور ٹو ہے وہاں پہ کرو جو ہوگی آپ کو نظر آ رہی ہوگی رو ففٹین میں اگر فرض کریں اینگل پائیور ٹو نہ ہوتا وہ پائیور فور ہوتا تو رو اور رو ففٹین جو ہے اس میں تو تھوڑی سی بھی کرو نہیں آئے گی وہ تو پھر تقریباً رو سیون میں جا کے شاید ہمیں تھوڑی سی کرو نظر آنی شروع ہوگی اگر اینگل پائی اور فور ہے تو پائی اور ٹو کے لیے رو ففٹین میں ایک آدھا سٹار آ جائے گا اسی طرح فرض کریں تھیٹا کی ویلیو زیرو تھی اگر تھیٹا تھیٹا کی ویلیو زیرو ہو اس کا ہم سائن لیں جواب زیرو آئے گا اس کو ہم ہائٹ سے ملٹیپلائی کریں پھر بھی زیرو ہوگا اس کو راؤنڈ کریں پھر بھی زیرو ہوگا تو ہم کہہ رہے ہیں if row number is equal to zero یعنی جو مڈل والی ہے نا رو صرف وہاں پہ اسٹار آئے گا اگر اینگل زیرو ہو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سائن کی ویو جو ہے یہ ایکسس کو کراس کرتی ہے تو جہاں پہ کراس کرتی ہے وہاں پہ کیا ویلو ہوتی ہے سائن کی زیرو ہی ہوتی ہے نا تو جناب یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ہمارا جو پورے کا پورا پروگرام ہے اس کا ہارٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے اس میں جتنی بھی کمپلیکسٹی ہے اس میں سب سے زیادہ یہیں پہ پائی جاتی ہے اس کو ذرا آپ کو غور سے دیکھنا ہوگا لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم رو کا ایک ایلیمنٹ دیکھتے ہیں جو فور آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں رو کا ایک ایلیمنٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس ایلیمنٹ کے لیے ہم تھیٹا کیلکولیٹ کرتے ہیں پھر اس تھیٹا کا ہم سائن کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ اسٹار لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے تو جب ایسا کر لیتے ہیں یعنی ہم یہ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں پورے کے پورا یہ فور لوپ چل پڑتا ہے تو ہماری پوری کی پوری رو جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس فنکشن کا آخری حصہ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہاں پہ ہم ایک اور فنکشن کال کر رہے ہیں اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے رائٹ رو اور اس کو ہم دو چیزیں دیتے ہیں ایک تو یہ رو والا رے دے دیتے ہیں اور ساری کی ساری جو بٹ ہے اس پوری پوری پلاٹ کی وہ دے دیتے ہیں آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس فنکشن پہ یعنی رائٹ رو پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اس فنکشن کی پہلی لائن میں اگین فنکشن کا کی ورڈ ہے اس کے بعد فنکشن کا آئیڈینٹیفائر ہے اور اور اس اس اس کے کے کے بعد بعد دو آرگومنٹس لکھے ہوئے ہیں ہیں فنکشن کی ڈیٹیلس لکھی ہوئی سب سے پہلے تو ہم ایک ایلیمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں رو ای e یعنی رو ایلیمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں اگین اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی فنکشن میں جتنے بھی لوکل ویریبلس ڈیفائن کریں ہم کریں تو اس کے بعد ہم ایک ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کی اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم تھوڑی سی ایچ ٹی ایم ایل لکھ رہے ہیں اس ایچ ٹی ایم ایل کے ذریعے ہم جو کرنٹ فونٹ ہے اس کو چینج کر رہے ہیں نہ صرف اس کو چینج کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر رہے ہیں ہم جو نارمل فونٹ ہے اس سے چینج کر کے ہم کوریا میں آنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے ہم کوریا میں کیوں آنا چاہتے ہیں ہم جو نارمل فونٹ جو عموماً ٹائمس نیو رومن ہوتا ہے وہی کیوں یوز نہیں کرتے اس کی وجہ ہے نا بڑی سادی سی ہے کہ ٹائمز نیو رومن جو ہے وہ ایک پروپورشنل اسپیسڈ فونٹ ہے یعنی اس میں ایم کی اتنی زیادہ سی ویٹ ہے ایم کی ذرا کم ہے اور اسپیس جو ہے وہ خاصی چھوٹی سی ہوتی ہے جب آپ چیزیں پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں which you want is you want all your character to have the same width تو یہاں پہ ہم چار طرح کے کیریکٹر یوز کر رہے ہیں ایک تو وہ وائی ایکسس کے لیے جو سیدھی لائنیں یوز کر رہے ہیں ایکس ایکسس کے لیے وہ جو ہم فلیٹ لائنیں یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم اسپیسیز یوز کر رہے ہیں یا پھر ہم اسٹارز یوز کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کی وتھ ایک جتنی ہے اس طرح ہمیں پلاٹ کرنے میں آسانی ہوگی اگر ہم کوئی پروپورشنل فونٹ پروپوشنل یوز کریں گے تو پلاٹ صحیح نظر نہیں آئے گا آپ چاہے سے ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں تو جناب سب سے پہلے تو ہم فونٹ چینج کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو رو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی اس کو ہم لکھ دیتے ہیں ایک فور لوپ ہے اس میں ہم رو ایلیمنٹ زیرو سے شروع ہو کے آخری رو ایلیمنٹ تک جاتے ہیں اور ساری کی ساری رو جو لکھ دیتے ہیں رو میں کیا ہوتا ہے رو میں کچھ نہیں ہوتا اس میں یا اسپیسیز ہوتی ہیں یا پھر وہ اسٹارس ہوتے ہیں تو جب پوری کی پوری رو لکھی جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم ایک ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم دو چیزیں کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ فونٹ کا جو ہم نے ٹیگ شروع کیا تھا اس کو ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہم ایک لائن بریک ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لائن بریک پہلے ڈالی ہے اور فونٹ کو بعد میں کلوز کیا ہم اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں فونٹ کو ہم پہلے کلوز کر دیں اور اس کے بعد لائن بریک ڈال دیں میرے خیال میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا اتنا نوٹسبل فرق نہیں پڑے گا تو یار اس کے ساتھ یہ جو ہم نے چھوٹا سا پروگرام لکھنا تھا اس کا مین پورشن ختم ہو گیا صرف ایک چیز رہ گئی وہ کیا ہے دیکھیے ہم نے کرو تو پلاٹ کر دی یعنی ہم نے اور تو پلاٹ کر دی لیکن ایک چیز رہ گئی وہ یہ کہ ہم نے بلکہ دو چیزیں ہم نے دونوں ایکسیز پلاٹ نہیں کیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ایکسیز کو ہم کس طرح پلاٹ کر سکتے ہیں اس کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہی کہ یہ جو ہم نے پلاٹ رو کا فنکشن لکھا تھا اس پہ میں چند لائنیں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ چند لائنیں جو ہیں وہ جو پہلی ایلس کلوز تھی نا ہماری جس میں ہم کہہ رہے تھے یا تو اسٹار لکھو یا اسپیس لکھو تو وہ اسپیس لکھنے سے پہلے میں چار پانچ لائنیں کوڈ کی اور ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جناب اگر رو ایلیمنٹ زیرو ہے ظاہر ہے کہ یہ وہی ہے نا کہ جہاں پہ آپ کا وائی ایکسس ہوتا ہے اگر رو ایلیمنٹ زیرو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر رو ایلیمنٹ کو آپ اسٹریٹ لائن کر دیں اور اس کے بعد ایک اور ایلس کلوز ہے اس کے بعد ہم ایک اور اف والی کلوز ڈالتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر رو نمبر زیرو ہے تب جا کے یہ سیدھے والا کیریکٹر ڈیش والا کیریکٹر یہ ڈال دیں اس سے ہمارا ایکس ایکس بن جائے گا یعنی جب رو ایلیمنٹ زیرو ہے یعنی جب رو اسٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ ساری کی ساری should should be consisting of these straight lines اور اگر وہ مڈل والی رو ہے یعنی when row number is zero we are right in the middle of the plot تو آپ نے ایک سیدھی لائن لگانی ہے اور اگین یہ دونوں اسٹیٹمنٹس ایک پہلی اسٹیٹمنٹ کے بعد آ رہی ہیں یعنی یہ جو U I line U I line تبھی آئے گی جب وہاں پہ ایک سٹار نہ ہو اگر سٹار ہو تو وہ نظر آئے گا اور آپ دیکھیں اس پلاٹ کو ایک دفعہ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایکسس پہ جہاں بھی کیلکولیٹ ہو کے سٹار آنا چاہیے وہ exactly وہیں پہ نظر آ رہا ہے تو اگر سٹار نہ ہو تو ادھر اگر وہ ایکس یا وائی ایکسس ہے تو ہم یو والی یا وو والی لائن وہاں پہ لگا دیتے ہیں تو this is our complete plot سب سے پہلے ہم نے سارے کے سارے سٹارز کیلکولیٹ کیے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکسس کس طرح پلاٹ کرنے ہیں اور ایکسس ہم نے صرف وہیں پہ پلاٹ کیا جہاں پہ اسٹار نہیں تھا اور اس کے لیے کی چیز یہ تھی کہ جہاں پہ رو ایلیمنٹ زیرو تھا وہاں پہ وائی ایکسس آتا ہے جہاں پہ رو نمبر زیرو تھا وہاں پہ ایکس ایکسس آتا ہے تو یہاں تو ہم نے ایک سائن ویو پلاٹ کی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو سائن ویو کیسے ہوگی یا پھر ٹینجنٹ آپ کس طرح پلاٹ کریں گے یا پھر لاگریدم کس طرح پلاٹ کریں گے تو جناب یہی جو ابھی ہم نے پروگرام ابھی دیکھا اس میں صرف ایک جگہ آپ کو چھوٹی سی چینج کرنی پڑے گی سائن کی بجائے کو سائن پلاٹ ہو جائے گا جہاں پہ یاد ہے آپ نے ہم نے سائن تھیٹا لکھا تھا وہاں پہ آپ کوس تھیٹا کر دیں آپ دیکھیں گے کہ کوس کا فنکشن پلاٹ ہو جائے گا پلیز اسے ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا اگر کوس کی بجائے ہم وہاں پہ ٹینجنٹ یا سوری ٹین لکھ دیں گے وہ بھی ہو جائے گا تو وہ خاصا انٹرسٹنگ پروگرام نے لکھا ہے اس میں چھوٹی سی چینج کر کے ہم آؤٹ پٹ پہ میجر چینجز لا سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا یہی جو ابھی پروگرام لکھا اس کے بارے میں کہ اس میں ہم نے تین نئے ایلیمنٹ دیکھے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے ایک تھا میتھ ڈاٹ پائی یعنی میتھ ڈاٹ پائی جو ہماری اسٹینڈرڈ نوٹیشن ہے اس کے لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ ایک پراپرٹی ہے یعنی the the pi property of math object اور یہ ہمیں کیا دیتی ہے یہ پائی کی ویلو دیتی ہے اسی طرح ہم نے میتھڈ دیکھا میتھ ڈاٹ راؤنڈ بریکٹس یہ کیا کرتا ہے یہ جو بھی اس کو آپ آرگومنٹ دیں گے اس کو راؤنڈ کر کے آپ کو واپس کر دیتا ہے یعنی عموماً آپ اس کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر دیتے ہیں اور یہ آپ کو ایک ہول نمبر یا پھر ایک انٹیجر جو ہے وہ واپس کرتا ہے اسی طرح تیسری چیز جو آج ہم نے دیکھی وہ تھی میتھ ڈاٹ سائن وہ کیا کرتا ہے کہ آپ اسے میں کوئی نمبر دیں وہ اس کی سائن ویلو نکال کے آپ کو واپس کر دیتا ہے تو یہ تین چیزیں میتھ ڈاٹ پائی جو کہ پراپرٹی ہے میتھ ڈاٹ راؤنڈ اور میتھ ڈاٹ سائن آج ہم نے یوز کیے یہ دونوں جو ہیں یہ دے لک لائک میتھڈس اور لگتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں they belong to the same object that is the math object تو واقعی all three of them belong to the math object which is built into ٹو اسکرپٹ تو اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان آبجیکٹ ہے میتھ آبجیکٹ یہ تینوں جو ہیں اس کی ریلیٹڈ چیزیں ان میں سے ایک تو پراپرٹی ہے باقی جو دو ہیں وہ میتھڈس ہیں تو جناب اس سے پہلے ہم نے ارتھمیٹک تو کیا ہوا اسکرپٹ میں plus minus multiply divide اور ایسی چند اور چیزیں موجولس بھی شاید ہم نے نکالا تھا اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا مزید کمپلیکیٹڈ میتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اسکرپٹ میں فیسلٹی موجود ہے اور وہ فیسلٹی آپ کس طرح یوز کرتے ہیں اس کی نوٹیشن جو ہے وہ میتھ ڈاٹ آبجیکٹ کے ذریعے لکھی جاتی ہے یعنی اسکرپٹ میں ایک میتھ ڈاٹ آبجیکٹ سوری ایک میتھ کا آبجیکٹ ہے which is a placeholder for various types of mathematical methods and various mathematical properties تو اگر آپ نے کسی میتھمیٹیکل میتھڈ کو کوئی خاص میتھمیٹک فنکشن آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ میتھ ڈاٹ اور آگے اس فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ فنکشن کون کون سے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی پراپرٹی ایسی یوز کر رہی ہے یعنی کوئی میتھمیٹیکل کانسٹنٹ آپ کو چاہیے جو آپ کے خیال میں جاوا اسکرپٹ میں ایگزٹ کرتا ہے تو آپ میتھ ڈاٹ اس پراپرٹی کا نام لکھ دیں گے تو آئیے سب سے پہلے ان پراپرٹیز کو ہم دیکھتے ہیں ایک پراپرٹی تو آپ نے دیکھ لی پائے کی اس کے علاوہ میتھ ڈاٹ ای بھی ایک پراپرٹی ہے یہ آپ کو بتایا نا کہ 2.7 وہ جو نیچرل لاگ والا ای e ہے اسی طرح ایک اور پراپرٹی ہے math dot L N two یعنی یہاں پہ کون سا کانسٹنٹ اسٹورڈ ہے natural log of two L N ten natural log of ten log two E that is log base two of E log base two of two point seven وہ جو پورے کا پورا نمبر ہے مجھے اس کی ویلیو معلوم نہیں ہے لاگ آف ٹو کا ایل این ٹو کا میرے خیال میں وہ zero point six nine three ہوتا ہے ہم نے ایک زمانے میں بہت یوز کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے لاگ ٹین ای یعنی log of E to the base ten اس کے بعد اسکوائر روٹ آف ٹو اور square root square root of one half square root two آپ کو پتا ہے one point four one four ہوتا ہے اور square root of one half جو ہوتا ہے پوائنٹ سیون سیون ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ جتنے بھی یہ کانسٹنٹ اسٹورڈ ہیں یہ سب کے سب ڈبل پرسیجن میں یعنی خاصی پرسیجن کے ساتھ اسٹورڈ ہے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ ساری کی ساری پراپرٹیز جب بھی آپ میتھ آبجیکٹ کی دیکھتے ہیں تو پراپرٹی کا نام جو ہوتا ہے وہ آپ آل کیپس میں لکھتے ہیں پائی کے لیے P P I I where and both are in all caps لیکن میتھ جو ہے اس میں صرف ایم کیپس میں ہوتا ہے اے ٹی ایچ جو ہے وہ اسمال لیٹرس ہی ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ یہ جو خاصے کامنلی یوزڈ کانسٹنٹس ہیں ان کو ریفر کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ خود سے کہیں سے نمبر تلاش کریں اپنے پروگرام میں ٹائپ کریں آپ اس کے لیے میتھ آبجیکٹ کی پراپرٹی یوز کر لیتے ہیں اگر آپ جیومیٹری کر رہے ہیں تو خاص طور پہ میتھ ڈاٹ پائی جو ہے it is very very useful تو ذرا یہ تو تھی پراپرٹیز اب میتھڈس کی طرف دیکھتے ہیں دو درجن کے قریب دو درجن نہیں بلکہ اس سے ذرا کچھ کم اٹھارہ شاید میتھڈز ہیں شاید اس کے علاوہ بھی کچھ ہو لیکن مجھے صرف یہی نظر آئے تھے جب میں نے تلاش کیا تھا ان میں سے یہ خاصا بڑا گروپ جو ہے وہ تو یہ جو ٹریگنومیٹرک میتھڈس ہیں ان کا ہے سائن کو سائن اور اس اس کے انورس کا اور میں ہونے تو چھ چاہیے سائن کو سائن ٹینجنٹ اور اس کے بعد آرک سائن آرک کو سائن اور آرک ٹینجنٹ لیکن ایک اور بھی ہے آرک ٹینجنٹ ٹو اور کی بات ہے اس کے دو آرگومنٹس ہیں یعنی اگر آپ نے ٹینجنٹ انورس معلوم کرنا ہے تو جاوا اسکرپٹ اس کے لیے آپ کو دو مختلف طریقے دیتا ہے ایک تو ہے جس میں آپ صرف اسے ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں دوسرا ہے جس میں آپ اسے دو آرگومنٹ دیتے ہیں تو یہ جو پہلے والا اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا لیکن کوشش کریں کہ ایٹ اینڈ ٹو جو ہے اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ انفارمیشن معلوم کریں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں ہے اس کی یعنی اگر ایک طریقے سے آگ ٹینجنٹ نکل آتا ہے تو دوسرا طریقہ دینے کی کیا ضرورت تھی اس کے بارے میں معلوم کریں اور مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیں C S one O one کے میسج بورڈ پہ جا کے بتائیے کہ ایٹ اینڈ ٹو کیوں ہے اس کے علاوہ جناب اسکوائر روٹ کا میتھڈ ہے پاور کا میتھڈ ہے ایکسپرینشل کا ہے لاگریدم کا ہے نیچرل لاگ یعنی اس کے علاوہ راؤنڈنگ کے تین میتھڈز ہیں ایک تو راؤنڈ کا میتھڈ ہے اس کے علاوہ فلور کا اور سیلنگ کا بھی ایک میتھڈ ہے ایپسلوٹ ویلیو کا ہے میکس من کا ہے اور ایک بڑا انٹرسٹنگ میتھڈ آخری میتھڈ جو ہے وہ رینڈم کا ہے ان سب میتھڈس کو ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہی جو ہمارے اسٹینڈرڈ ٹریگنومیٹرک فنکشنز ہیں ان کو لے لیں سائن کو سائن ٹینجنٹ ان کو آپ ایک نمبر دیتے ہیں اور وہ نمبر جو ہے وہ ریڈینس میں ہونا چاہیے آپ انہیں ریڈینس میں ایک نمبر دیتے ہیں اور یہ آپ کو کیا واپس کرتے ہیں یہ آپ اس کو یہ آپ کو اس کا سائن یا کو سائن یا ٹینجنٹ جو بھی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں اسی ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے it's very straightforward you say math dot cos of math dot pi over four یعنی you are trying to find out what is the cosine of forty five degrees اور آپ کو پتا وہ کیا ہوتا ہے وہ square of two raise to power minus one ہوتا ہے یعنی پوائنٹ سیون سیون ہوتا ہے اسی طرح اس کا الٹ یعنی اسٹینڈرڈ انورس ٹریگنومیٹرک فنکشنز یعنی اگر آپ نے آگ سائن آگ کو سائن آگ ٹینجنٹ معلوم کرنا نو پرابلم آپ یہ جو جاوا اسکرپٹ کے بلٹ ان میتھڈز ہیں میتھ آبجیکٹ کے جو تین میتھڈز ہیں ان کو آپ ایک نمبر دیتے ہیں اور یہ پھر اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں اس کا انورس آپ کو تلاش کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا انورس جو ہوگا وہ ریڈینز میں ہوگا تو جس طرح ایگزامپل میں ہم نے لکھا کہ math dot arc sine of one کیا ہوگا یہ ایک بڑا سا نمبر جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اب جب آپ ذرا کچھ سادے فنکشن جس طرح اسکوائر روٹ اور پاور ہے ان کی طرف آتے ہیں اسکوائر روٹ کیا کرتا ہے آپ اس کو ایک نمبر دیتے ہیں اس کا اسکوائر روٹ کیا آپ کو واپس کرتے دیتا ہے آپ اسے پوائنٹ فائیو دیں یا آپ کو پوائنٹ سیون سیون دے گا اس طرح پاور کا بھی ہے کہ پاور آف ایکس وائی یعنی X raise to power Y آپ اسے ایکس دیں آپ اسے وائی وائی دیں یا آپ کو ایکس ریز ٹو پاور واپس کرے گا اگر ایکس اور وائی دونوں دو دو ہیں تو جواب چار ہوگا اگر ایکس دو ہے اور وائی تھرٹی ٹو ہے تو جواب کیا ہوگا ایک بڑا سا نمبر ہوگا چار بلین کے قریب شاید آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آئی پی ایڈریسز کی ہم بات کر رہے تھے جو بتیس بٹ کے تھے تو ٹوٹل پاسبلٹیز کتنی ہیں آئی پی ایڈریسز میں how many I P addresses are possible ان کی تعداد جناب raise to power thirty two ہے اور ابھی آپ کو پتا لگ گیا کہ raise to power thirty two جو ہے یہ چار بلین سے کچھ زیادہ ہے four billion sound like a very large number لیکن آئی پی ایڈریسز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ان یوز آئی پی ایڈریسز دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں تو اس لیے آئی پی ایڈریسز کی ایک نئی اسکیم آ رہی ہے جس میں بتیس کی بجائے سے کہیں زیادہ بٹس یوز کی جا رہی ہیں تو خیر یہ تو تھی پاور پی او ڈبلو والا جو فنکشن ہے اس کی بات اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں ایکسپرینشل کی اور نیچرل لاگ کی ایکسپرینشیل میں کیا ہوتا ہے اگر ایکس کی ویلیو 1 ہے تو ایکس پی ایکس کیا ہوگا ٹو پوائنٹ سیون ایسے کچھ اسی طرح نیچرل لاگ والا جو ہے اس میں آپ اسے ایک نمبر دیتے ہیں یہ اس کا نیچرل لاگ آپ کو واپس کرتا ہے تو اگر آپ کہیں what is the natural log of math dot E جواب کیا ہوگا ون اس کے بعد جناب یہ بڑے انٹرسٹنگ سے جو تین راؤنڈنگ والے فنکشن ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں راؤنڈ کو تو ہم دیکھ چکے راؤنڈ یہی کرتا ہے کوئی بھی آپ اسے نمبر دیں اس کا نیئرسٹ انٹیجر جو ہے آپ کو تلاش کر کے دے دیتا ہے آپ اسے دیں 1.1 وہ آپ کو دے گا 1 آپ اسے دیں 12.5 وہ آپ کو دے گا 13 آپ اسے دیں مائنس وہ آپ کو دے گا مائنس فورٹین یہ جو نیگیٹو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ذرا زیادہ سوچنا پڑتا ہے لیکن راؤنڈ کے سلسلے میں نہیں فلور اور سیلنگ کے سلسلے میں فلور والا فنکشن کیا کرتا ہے فلور جو ہے it the largest integer that is less than or equal to X تو فلور اس کی یہ ڈیفینیشن تو آپ نے دیکھی شاید تھوڑے سے کنفیوز ہوئے آپ لیکن فلور سے مراد کیا ہے کہ ذرا نیچے ہی جانا آپ نے فلور نیچے ہوتا ہے سیلنگ اوپر ہوتی ہے تو 1.1 کا فلور کیا ہوگا 1 تو فلور میں آپ کر یہ رہے ہیں کہ اگر پوزیٹو آپ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر دیتے ہیں تو اس کا جتنا فریکشنل پارٹ ہے نا اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے آپ اسے 1.1 دیتے ہیں جواب 1 ملتا ہے 12.5 دیتے ہیں جواب 12 ملتا ہے لیکن نیگیٹو میں تھوڑی سی ذرا تھوڑا سا سوچنا زیادہ پڑتا ہے مائنس تھرٹین پوائنٹ نائن کا فلور جو ہوگا مائنس 14 ہوگا مائنس تھرٹین نہیں ہوگا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں دا لارجسٹ انٹیجر آپ کو پتا ہے جب بھی نیگیٹو نمبر ہوتے ہیں تو جو جو اس کا میگنیچیوڈ بڑھتا جاتا ہے وہ نمبر تو چھوٹا ہوتا جاتا ہے negative thirteen is smaller than negative twelve تو اس لیے یہاں پہ negative thirteen thirteen point nine کا فلور جو ہوگا وہ مائنس فورٹین ہوگا سیلنگ اس کا الٹا ہے یعنی اس سے اوپر والا انٹیجر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ون پوائنٹ ون اگر آپ اسے دیں گے آپ کو جواب دے گا ٹو ٹویلو پوائنٹ فائیو دیں گے یہ دے گا thirteen minus thirteen point nine دیں گے یہ جواب دے گا مائنس تھرٹین ایبسلوٹ اس میں یہی ہے کہ اگر پازیٹو نمبر دیں گے تو وہی جواب ملے گا نیگیٹو دیں گے تو اس کا پوزیٹو کر کے جواب دے گا یعنی اس کا نیگیٹو کو کھا جائے گا یہ ایبسلوٹ ویلو آپ کو ایک میگنیچیوڈ ایک لحاظ سے کسی بھی نمبر کا دیتی ہے منیمم میکسیمم اسٹریٹ فارورڈ آپ اسے دو نمبر دیتے ہیں تو مین فنکشن ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے آپ کو واپس کرتا ہے میکس جو ہے سب سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو واپس کرتا ہے رینڈم فنکشن جو ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ رینڈم کا فنکشن جب بھی کال کرتے ہیں یعنی آپ میتھ ڈاٹ رینڈم کہتے ہیں تو جواب میں آپ کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ملتا ہے ایک randomly selected floating point number ملتا ہے جس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ زیرو اور ون کے بیچ میں ہوتا ہے تو زیرو اور ون کے بچوین کوئی بھی ایک رینڈملی سلیکٹڈ آپ کو نمبر مل جائے گا it's a very useful function especially جب آپ گیمز وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ I think it's very useful فرض کریں کہ آپ ایک گیم لکھ رہے ہیں آپ لوڈو کے لیے گیم لکھ رہے ہیں کوئی اور ایسی گیم لکھ رہے ہیں جس میں ڈائس کو رول کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے ڈائس کو رول کرنا ہو اور ہم نے کمپیوٹر پہ کرنا ہو جاوا اسکرپٹ کے ذریعے کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو پہلے اس کی چھوٹی سی ڈیمو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بٹن ہے جس پہ لکھا ہے رول دا ڈائی اور ایک فیلڈ ہے ہوگا یہ کہ یہ رول دا ڈائی والا بٹن ہے جب بھی اس پہ میں ماؤس اوور کروں گا تو فیلڈ جو ہے اس میں کچھ آ جائے گا آئیے ذرا کر کے دیکھتے ہیں چار اسٹار آ گئے یعنی میں نے ڈائی رول کی چار جواب آیا نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس پہ ماؤس اوور کریں گے ہو سکتا ہے تین آئے نیکسٹ ٹائم آپ کریں گے ہو سکتا ہے چھ آئے ایک آئے سو one two three four five six ان میں سے کوئی بھی ایک رینڈملی سلیکٹڈ نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا جاتا ہے جب بھی آپ اس بٹن پہ ماؤس اوور کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کو میں نے کیسے کیا وہی ہمارا ایسٹیول کا پیج ہے ایسٹیول پیج میں جو انٹرسٹنگ دو چیزیں ہیں ایک تو وہ فنکشن ہے اور دوسرا ایک فارم ہے تو آئیے ذرا پہلے اس فارم کو دیکھ لیتے ہیں اس فارم میں ہم نے ایک بٹن ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک فیلڈ ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور بٹن جو ہے اس کے اندر آن ماؤس اوور کا ہم نے ایونٹ ہینڈلر دیا ہوا ہے جو ہی ماؤس اوور کا ایونٹ ہوتا ہے تو رول ڈائی کا ایونٹ جو ہے وہ سوری رول ڈائی کا فنکشن جو ہے وہ کال کر دیا جاتا ہے یاد رکھیے کہ یہاں پہ جو ان پٹ والا ایک فیلڈ ہے یعنی ٹیکسٹ فیلڈ جو ہے اس کا نام تو ان پٹ ہے لیکن اس پروگرام میں ہم اس کو as an output entity use کریں گے یعنی وہ فیلڈ عموماً اس لیے کام آتا ہے کہ اس کے ذریعے ان پٹ کمپیوٹر کو دی جا سکے لیکن یہاں پہ جاوا سیٹ کے ذریعے اس کو ہم ڈسپلے کے طور پہ یوز کریں گے not as an input element تو یہاں پہ جو دو نام یاد رکھنے والے ایک تو یہ کہ یہ فارم جو ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے فارم ون اور یہ جو ان پٹ والا ٹیکسٹ ایلیمنٹ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ڈائی ٹھیک ہے نا آئیے اب چلتے ہیں رول ڈائی فنکشن کی طرف اس میں سب سے پہلی لائن جو ہے وہ تو وہی کہ فنکشن ہے آئیڈینٹیفائر ہے اور اس کے بعد اس کے کوئی آرگومنٹس نہیں اور پھر کرلی شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے فنکشن کی ڈسکرپشن شروع ہو جاتی ہے ڈسکرپشن میں سب سے پہلے تو آپ ویریبلس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلا ہے ڈائی نمبر یعنی اس کی ویلو کیا ہوگی one two three four five یا سکس ڈائی ڈاٹس یہ وہی چیز لیکن ذرا تھوڑا سا اسٹارس کی صورت میں اگر ڈائی نمبر فائیو ہے تو ڈائی ڈاٹس میں آپ کو پانچ سٹارز نظر آئیں گے ڈاٹس جو ہے یہ ایک ویریبل ہے جو ہم نے فور لوپ میں یوز کرنا ہے سب سے پہلے ہم ڈائی ڈاٹس جو ہے اس کو انیشلائز کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈائی ڈاٹس میں ایک سٹار موجود ہے اس کے بعد ہم ڈائی نمبر نکالتے ہیں راؤنڈ فنکشن کے ذریعے سوری رینڈم فنکشن کے ذریعے ہم کرتے یہ ہے کہ ہم میتھ ڈاٹ رینڈم کرتے ہیں ہمیں نمبر ملتا ہے which is between zero and one لیکن جو نمبر ہمیں چاہیے وہ بٹوین زیرو ون تو نہیں ہے ہمیں تو بٹوین ون اینڈ سکس چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس کو چھ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اب ہمیں جو نمبر ملے گا وہ ہوگا بٹوین زیرو اینڈ سکس اور یہ زیرو اینڈ سکس درمیان ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہوگا ہمیں وہ تو نہیں چاہیے ہمیں ادھر one two three four five یا سکس چاہیے تو ہم اس کو راؤنڈ کر لیتے ہیں تو فرض کریں سکس ٹائم میتھ رینڈم جو تھا وہ تھا تھری پوائنٹ فور تو راؤنڈ کر کے کیا بن جائے گا تھری بن جائے گا تو ڈائی این جو ہے اس کی ویلو راؤنڈ فنکشن کی وجہ سے ہمیشہ یا تو ون ہوتی ہے یا پھر ٹو ہوتی ہے یا پھر تھری ہوتی ہے یا پھر سکس ہوتی ہے یا یا پھر پھر ایک چیز رہ گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب اب ہم نے یہ نمبر تو معلوم کر لیا اب نے اب ہم نے اس کو ان ڈاٹس میں ڈائی ڈاٹس میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم ایک فور لوپ چلاتے ہیں فور لوپ ٹو سے ہم شروع کر رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈائی ڈاٹس کو میں انیشلائز کر کے اس ایک تو ڈال دیے اگر صرف ایک اسٹار نہیں آنا ہے تو اس کے لیے فور لوپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی یہ جو ڈائی نمبر ہے یہ ون یا ون سے کم ہوگا تو یہ لوپ چلے گا نہیں اور ڈائی ڈاٹس میں کتنے ڈاٹس ہوں گے ایک ہوگا کتنے اسٹار ہوں گے یعنی صرف ایک اسٹار ہوگا اگر ٹو ہوں گے تب یہ فور لوپ کتنے چلے گا ایک دفعہ چلے گا تو اس میں کتنے اسٹار ہوں گے دو ہوں گے تو جناب جب یہ فور لوپ ختم ہو جاتا ہے یعنی ڈائی ڈاٹس میں اتنے اسٹار آ جاتے ہیں جتنے ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فارم ہے نا اس کا جو ٹیکس فیلڈ تھا نا اس کی ویلیو کو ہم ڈائی ڈاٹس کے برابر کر دیتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو فیلڈ تھا اس میں ڈائی ڈاٹس میں جتنے بھی سٹارز ہوتے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر دو اسٹار ڈائی ڈاٹس میں تو اس فیلڈ میں دو اسٹار نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو جناب یہ تو تھی ایسی سچویشن جہاں پہ ہم نے رینڈم جو میتھڈ ہے میتھ کا میتھ آبجیکٹ کا اس کو یوز کر کے ایک ڈائی بنائی تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اس کوڈ کو دیکھیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں ایک فلا ہے اس کوڈ میں فلا یہ ہے کہ اس میں آتے تو چھ نمبر ہیں one two three four five یا سکس لیکن وہ یونیفارم ڈینسٹی سے نہیں آتے میں نے ایکسپیریمنٹ کیا میں نے چھ سو دفعہ اس پروگرام کو رن کیا اور کاؤنٹ کیا تو تقریباً سو دفعہ تو ایک آیا سوری سو دفعہ دو آیا سو ہی دفعہ تین چار پانچ آئے لیکن چھ جو تھا وہ صرف تقریباً پچاس دفعہ آیا تھا اور ایک جو ہے وہ ڈیڑھ سو دفعہ آیا تھا یعنی یہ ڈائی جو ہے یہ اتنی آنےسٹ نہیں ہے اس میں تھوڑی سی خرابی ہے تو جناب ذرا سوچیں اس کے بارے میں اس میں یہ خرابی کیوں ہے اور اس خرابی کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے اس کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب آئے تو وہ C S one O one کے میسج بورڈ پہ ضرور پوسٹ کریں تو again the question is the problem is کہ there is a flaw in this program it is not honest اس میں ایک نسبتاً زیادہ دفعہ آتا ہے اور چھ نسبتاً کم دفعہ آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے try to find that out assignment کی ٹائم ہو گیا ہے اسائنمنٹ نمبر بارہ کا اس میں آپ نے ایک ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے اور یہ ویب پیج جو ہے یہ خاصا سادہ سا ہے اس میں ایک فارم آپ نے ڈیولپ کرنا ہے وہ ویسے ہی فارم ہے جس طرح اکثر ویب سائٹ پہ نظر آتا ہے آرڈر ٹیکنگ کے لیے تو آپ نے آرڈر ٹیکنگ کا ایک فارم ڈیولپ کرنا ہے کنسپشلی یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس میں کوئی اتنی عظیم لاجک نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو ڈیولپ کریں گے آپ دیکھیں گے اس میں آپ کا ٹائم خاصا لگے گا کیونکہ نسبتاً ذرا لمبا پروگرام ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کی جو ہیں آپ کے سی ایس ون ون کے ویب سائٹ پہ موجود ہوں گی تو اس میں آپ نے کرنا یہی ہوگا کہ آپ نے کچھ پروڈکٹس لینی ہوں گی کسٹمر ہر پروڈکٹ کے بارے میں بتائے گا کتنے مجھے چاہیے پھر جتنے آپ کو آئٹم چاہیے اس کو اس پروڈکٹ کی پرائز سے ملٹیپلائی کر کے اس کو ٹوٹل کرنا ہوگا اس میں پھر جی ایس ٹی ایڈ کر کے گرینڈ ٹوٹل نکالنا ہوگا تو جناب اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی آئیے اب سمرائز کر لیں آج جو ہم نے باتیں کی آج ہم نے میتھ آبجیکٹ جو ہے اس کی اس کے مختلف میتھڈس اور اس کی مختلف پراپرٹیز کی باتیں کی اور یہ بھی دیکھا کہ ان کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں ان سب پراپرٹیز میں ان سب میتھڈ میں میرا فیوریٹ جو ہے وہ رینڈم میتھڈ ہی ہے نیکسٹ ٹائم ہم نے آج تو ہم نے نمبرس کی بات کی نیکسٹ ٹائم ہم لیٹرز کی بات کریں گے یعنی اسٹرنگس کی بات کریں گے نیکسٹ ٹائم کا لیکچر جو ہوگا وہ اسٹرنگ مینیپولیشن کے بارے میں ہوگا ہم دیکھیں گے وہ کون کون سے انٹرسٹنگ میتھڈز ہیں جس کی مدد سے اسٹرنگس کو کچھ کیا جا سکتا ہے ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ان کو چینج کیا جا سکتا ہے اور ہم کچھ چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی لکھنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم اسٹرنگ مینیپولیشن کے ذریعے کچھ انٹرسٹنگ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ